اب آئیے سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا آئین صاد پانچ حروف ہیں یہ یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں پانچ حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں ایک صورت اور ہے سورہ شورا اس میں پانچ ہیں لیکن دو علیحدہ لکھے جائیں گے حامین اور ایک آیت بن جائے گی عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف مقدعات پانچ ہیں ذکر و رحمت رب کا ابدہ اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی اور امر ابلاس گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں وہ واپس لینے کے لیے کہ ہمارے بگوڑے آ گئے انہیں واپس کیجیے تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی اپنے حالات بتائے تو آخری داؤ یہ کھیلا امر بلاس نے کہ آپ ذرا پوچھیے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا جس کو آپ خدا مانتے ہیں تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں حضرت مسیح کے تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ جعفر ابن ابی طالب حضور کے چہرہ داد بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی نے کہا تنکا اٹھایا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک دن کا بھی گائڈ نہیں اور پھر اعلان کیا مسلمانوں تم یہاں رہو امن سے رہو سکون سے رہو اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا ذکر و رحمت رب کا ابدہ زکری آپ ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یاہیا کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے موجزانہ تھی عام حالات کی تو نہیں تھی حضرت زکریہ کتنے بوڑھے تھے اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے باندھ رہی تھی اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریہ پر ہوئی اللہ نبی نام علیہ السلاۃ وسلام اس نادا رب ندان خفیہ جبکہ پکارا اپنے رب کو دعا کی چپکے دل ہی دل میں رب انی العظم منی انہوں نے کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں وشتال اور و شیبن اور میرا سر جو ہے وہ بھاگ اٹھا ہے سفیدی سے یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل سیاہ مال کو رہے ہی نہیں بلامک میں دعا کر رب شکیہ اور پرور نگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نام مراد رہا ہوں آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے عام حالات دیکھیں دنیاوی مسائل کو دیکھیں میں انی خط الموالی امین اور آئی اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے رشتہ داروں سے میرے بات یعنی یہ کہ اس حیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گدی پر بیٹھ سکے میرے اس منصب کو سنبھال سکے انی خط الموالی اب ورائی و کانت امراطی آخرن اور میری بیوی بانج ہے فہبلی ولدن کا ولی تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر اب یہاں ولی کا لفظ کہا کوئی میرا ساتھی ہو کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یرے سنی و یرے سمن یعقوب جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے اور میری کیا ہے یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس کا صحیح وارث بن سکے ہو رب رضیہ اور پروردگار اس سے تو بنائی ہو رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے راضی اور مردہ دونوں کے معنی میں آ جائے گا وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ وہ دونوں پہلو جو ہے رضی کے اندر آ جائیں گے انہیں جو اب یہ بشارت مل رہی یاد زکریہ اللہ نبشر کا بے غلام نسم ہو زکریہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی ایک لڑکے کی جن کا نام یاہیا ہوگا لم نجا لہو بن قبل و سمیہ ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے کہا رب النا یا کنونی گلاب انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پرور نگار میرے یہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا وہ کان کمراتی آخرت میری بیوی بانج ہے وہ قد بلک تو مرل کمرے تھی اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں سوکھ چکا ہوں میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں کالا کا کا کہا ایسے ہی ہوگا کالا ربو ہوا علیہ تیرے پروردگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے وقت خلق تو کا بالقبل و رب کا کچھ حیات تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا کالا رب جلدی آیا انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے کال آئے تو کل تو کل منا مناسب سبیا کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم تین دن تک متواتر تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے وہاں سورہ آل عمران میں تھا ایام اللہ رمضا تین دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ناموں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی فخر اعلیٰ قوم ہی من المحراب پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا عبادت ہو رہی تھی دعا ہو رہی تھی مناجات ہو رہی تھی ہی اپنی قوم پر آ کر انہیں وہی کے ذریعے سے کہا وہی اشارہ کرنا وہی کے جو لفظی معنی ہے عربی زبان میں الکلام بسرا والخفا کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا دوسروں کو پتہ نہ چلے یہ وہی ہے تو وہی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں وہ موضوع پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شعرا کے اندر جیسے تعارف قرآن کے ذمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اوہا الہی انہوں نے اشارے سے کہا بات تو کر نہیں سکتے تھے ان بکرت آشیا کہ یہ خاص وقت ہے اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تصویر و تحمید ذرا کثرت سے کرو یا یا اب ولادت ہو گئی حضرت یا تو وہ منہ کو خاتم ہے یا یہ یا خود کتاب و بے قبا یا کتاب کو مضبوطی سے تھام وہ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیح موجود تھے وہ آ کہنا حکمت سبھی جا اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں حضرت مسیح اور حضرت یاہیا دی بیپٹسٹ اور نظرت یہ دونوں جو ہے غیر معمولی شخصیتیں ہیں عام لوگوں کی طرح کی نہیں ہیں انبیاء اور رسول کے اندر بھی ان کی قسم کے اوساف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی وہ ہنان اور سوز و گداس ہم سے محبت اور محبت بھی سوز و گداس والی ان کی طبیعت کے اندر رقت سوز و گداس ونانا و زکا اور ہم نے ستھرائی پاکیزگی پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول بھول کر ڈال دی وہ کانا تقیہ اور بہت ہی متقی تھے وہ برم میں والدہ اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے ادب کرنے والے بلند یقن جب بارن آسیہ نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں جیسے یعنی کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہے کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحکار کے ساتھ خطاب کیا وہ عورت اس طرح کے الفاظ تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے مستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا شاید ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں ہے وہ سلام علیہ یوم ولیدہ اور سلام اس پر جس دن کی اس کی ولادت ہوئی وہ یوم یموت اور جس دن کے وہ مرے وہ یوم یو پاس اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریہ اور حضرت یاہیا کا وشپور فی کتاب مریم اب ذکر کیجیے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلام علیہ اس دن میں نہ لہا مکان شرطیا جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی احتکاب کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر فتخلت خلط نہیں جامد ان سے انہوں نے پردہ تھان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا فارسل میں روحنا روح نا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا روح فرشتہ پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے فرشتہ بھی روح وہی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی روح اللہ روح نہ تو اس نے صورت اختیار کر دی ان کے سامنے مکمل انسان کی قالت انی اعوذ بالرحمن ان تقیا اب حضرت مریم سلام علیہ ایک دم دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تمہارے تم سے اگر تو واقعی کوئی تقی ہے تو نیک آدمی ہے یعنی اس میری خلوت میں میری الرجی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے اتنی عروج و بے رحمان کا میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے ان کن کا تقیہ اور اس میں عقیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا کالا انما انا رسول اور انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں کے غلام الزکیہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے اللہ یہ یہ غلام حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا لم یم سسمی بشر مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے وہ لم کو بغیا اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے کالا کزال کے کالا رب کے ہوا آ گئی ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی بیٹا ہوگا کال رب کے ہو آلیہ ہے یہ آپ طرح فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے والے نہ ہوں آئے الناس اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی ولادت موجودانہ رف بھی موجودہ پھر بڑے بڑے موجے جو ہیں تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت مبیت شخصیت ہے وہ رحمت پتمنا انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا وہ کان امرم مقدیا اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے کان امرم مقدیا یہ طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فہملت ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا فن تبدت یہی مکان قصیہ تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت الحم جو آٹھ میل کے فاصلے پر تھا اس حق علیہ سے وہاں علیحدگی میں چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا فن تبزت میں ہی آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فن تبزت بھی مکان میں کو ایک دور کی جگہ بعید مکان میں فاجا المخاض علاج نقل تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا آئی وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک کھجور کا کوئی درخت تھا اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما کالت یا لہ مت متو قبل و کن تو نسیم منسیا اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی کیا کہوں گی کیا وہ دکھاؤں گی اس بچے کا کیا کروں گی کہاں لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے لڑک رہی ہے یا لہرتا نہیں تو قبل حاضہ کاش کہ میں اس سے قبل بڑھ چکی ہوتی وہ کن تو نسیم منسی اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ میری یاد بھی کے ذہنوں سے محب ہو چکی ہوتی کاش فنادا ہا بن چاہتے تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ بن کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اونچائی پر ہے بلندی پر ہے اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لیے ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو کراط ہمارے آفیشل کراط میں من بھی ہے فنادا من کہتا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من کہا کہا یہ میرے نزدیک وہ کراط بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہے ہماری آفیشل کراط میں ہے یہ من کہا وہ کہا کہا تو جو بھی تھا نیچے اس نے کہا لا تحزنی اگر واقع تنگی حضرت مسیح کوئی بچہ جو نو وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحزنی امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو جہل ربوں کے تحت کے سریا دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے چشمہ نکال دیا ہے وہ حسنی لے کے بجد نخلا اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائی ہے تو ساقت آلے کے روتے بند یعنی یا تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہے پکی ہوئی کھجورے آپ پر گرے گی پکولی وشربی اب یہ سارا موجودہ کو دیکھ رہی ہے تب ضرورت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجورے جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فکولی و شربی تو کھائیے اور پیئے وہ قبضی آئے نا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے اما البشر حدت تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے فکولی تو کہہ دیجیے انی نظر تو رحمان سومن فلاً وکل یوم انسیا میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گفتگو پر بھی پابندی تھی میں ہی قوم اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے انہوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا ہے یہ میری رائے ہے واللہ عالم عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں اور یہ کہ مین تاطیہ میں سمجھا یہی گیا کہ فرشتے ہی نے یہ سارا کلام کیا ہے خط میں ہی تحمل ہو لوگ آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے یا مریم فریا اب انہوں نے مریم یہ تو تم بڑا طوفان کر لائی ہو یہ کیا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے کس کا بچہ ہے یا ہارون اے ہارون کی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک بھائی ہو ہارون نامی اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یافتہ ہارون ماں کانا ابو کے برا سوئی و ماں کا تم کے بغیا نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر رہی ہو تو آشارت لے تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف حضرت عیسیٰ کی طرف کالو کی لمن کالت اللہ محدود کا کیسے اس سے بات اس سے کیا پوچھے اس لیے ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے یا گود کے اندر کالا عبد اللہ اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آثان کتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے وجال علی نبیہ اور مجھے نبی بنایا ہے وجال علی مبارک کا نئے نماکن تو مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وہ آسانی صورات و زکات معدوم تو ہائی اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں وہ برم والدہ کیوں میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں خدمت گزار ہوں جب بارن شکی اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تن خو نہیں بنایا ہے وہ سلام علیہ اور سلام ہے مجھ پر یوم ولد تو جس دن کہ مجھے جنا گیا میری ولادت ہوئی وہ یوم امو تو جس دن کے میں مروں گا وہ یوم اوبا سہیا اور جس دن کے مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے ذالک کا شبد مریم یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ سلاۃ وسلام علیہ ہمت وسلام قول الحق الفیے یم ترون یہ ہے وہ قول حق قول فیصل سب فیصد درست جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں ماں کان تفض ولد سبحانہ اللہ کے شان کے شایا نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے اضافہ فنما یقور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو ہو جا وہ جاتی یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا اسی لیے یہ کلمہ ہے اللہ کلیما تم ہو اللہ کا خاص کلمہ ہے باقی چیزیں جو ہے جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون قاعدے کے مطابق جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس خلا کو پر کیا ہے ان اللہ ربی و رب کو یقین اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فابدو دور اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو حاضہ صلاح مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فختلف الحضاب من بینہم تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے غلط فلط باتیں جو ہے گھڑ لی فبین الدین کفر مشہد یوم عظیم تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی اس بڑے دن کی پیشی سے اس بڑے دن جب پیش ہو جائے حقیقت کھل جائے گی حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی اصم دہی سے اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوگی ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے یوم یاتون نہ جس دن کے وہ ہمارے پاس آئیں گے لاکن ظالم یوم فی ضلال مبین لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وہ ہوں یوم الحسرت اللہ اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے وہ جو یوم قیامت ہے حسرت کا دن ہے وہ جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے وہ ان کی غفلت اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہے اور ایمان نہیں لائیں گے ان نہ یقیناً وارث ہوں گے زمین کے سب ختم ہو جائیں گے زمین اور اس کا سب کچھ کچھ جو مال اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی لینا یورجون اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے وزر فل کتاب ابراہیم اور ذرا تذکرہ کیجیے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ان نحو کانا صدیق النبیہ یقیناً وہ صدیق نبی تھے اس کی اصل حقیقت پر کل گفتگو ہوگی اس کہان ابھی ہے یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے یا بت ابا جان لے ما صاحب مالا یسما ولا یوسرو کیوں آپ پوچھتے ہیں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں ولا یغنی ان کا شیا نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں یا بت ابا جان یہ بہترین مقام ہے پرانے مجید کا کہ کوئی دائی کوئی مبلغ کوئی حق کی طرح بلانے والا اپنے بڑے کو کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا رائی بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے یا ابت یا ابت ہے ابا جان ابا جان اس انداز میں رش باندھنے کے انداز میں نہیں یا ابت بتنی علم یاد ہے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا میرے پاس وہی آئی ہے اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے یات جن کو منی ہودن میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے فتبینی پس میری پیروی کیجیے میرے پیچھے چلیے میرا کہنا مانیے آح کا سلا تم سبھی میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف یا بت ابا جان لا کابودی شیطان دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجیے ان نہ شیطان خان الرحمان یقیناً یقینا شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا نافرمان تھا اس نے سرکشی کی تھی یا انی اقاف و مسک عذاب من الرحمان ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب فتقول علی شیطان ولی یا تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں کالا راغب ابراہیم کہاں یہ نجاجت ہے کہاں یہ اشتدا کا انداز ہے کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے ابراہیم کیا تم میرے آلیہ سے میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو یا ابراہیم لم تم باز نہ آئے لارجمن میں تمہیں رجم کر دوں گا ہلاک کر دوں گا سنسار کر دوں گا ملیا اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ کالا سلام نے کہا سلام سرو ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا ان نبی حفیہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے وہ بندور اللہ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا واد ربی میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اسی سے دعا کروں گا اصا اللہ کو بے دعا ربی شقیہ اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا فلما صلی اللہ ہوں جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی وما یابدون یا دون اللہ اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوچھ رہے تھے اللہ کے سوا وہ حبنا لہو اسحاق و یاقوب تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا عطا کیا وہ کلن جالنا نبیا اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ وہبنا لہو من رحمتینا اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا وہ جالنا لہو نے سارا علیہ علی اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی رفانہ کا ذکر کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا وسکر فل کتاب موسا ان نہ کان مخلصم و کان رسول نبیا و نا دینا من جان بتور المن و کر ربنا نجیا و وحبنا له من رحمتنا اقاہ ہارون نبیا وسکر فل کتاب اسماعیل انه كان كان صادق الوعد وكان وكان وكان رسولا نبيا نبيا يأمر أهله بالصلاة والزكاة عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه صديقا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني امری قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریبا نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے تو اس میں نو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ میں نے ارد کیا وہ نو صورتیں تین تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و کبال موجود ہے اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے پھر سورہ راگ اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہے سورہ ہجر یہ منفرد مزاج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے مضامین کی مناسبت بھی انہیں سے ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے ڈیوائن میوزک جو ہے جو ملکوتی غنا ہے وہ اس میں بہت نمایاں ہے پھر تین صورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس اس سب گروپ میں جو منفرد مزاج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کہف یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین صورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو صورتیں جو ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہے اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا باؤ رسول کے انداز میں نہیں وہ جو انداز سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم ہلاک کر دی گئی یہ انداز جو امباؤ رسول ایام اللہ اس کا نہیں لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے اور وہ ہے سورت تاہا یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسا علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رکوع مسلسل جو ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کے حالات پر ہے اور ان کی ایک نسبت جو معمانوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے اور حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں پھر انہیں نے اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہے سورہ مریم میں اور سورہ امتیا میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی البتہ ایک چیز کے لیے رات میں نے کہا تھا اس پر گفتگو کل ہوگی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت ذکریہ حضرت یاہیا کا تذکرہ ہوا پہلے میں دوسرا رکوع بہت طویل ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ نحو کا نا صدیق نبی یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسول نبی حضرت اسماعیل اور حضرت موسا علیہ السلام رسول النبی انہوں کانا رسول النبی اور دو ہی کے بارے میں آیا انہ کانا صدیق النبیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں ترکیب مختلف ہے تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے اگرچہ بہت ہی میرے ان کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشی فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں دن سلاط المستقیم سلاط النبین انعمت علیہ راستہ ان کا ہمیں دکھا اس ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی ممن یہ اللہ و رسول فلاء کمال نذین انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین و حسن الاء کا رفیقہ یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں پھر اس نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا پھر ان سے نیچے شہداء کا اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق الایمان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے کوشش ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے شہادت کا ہے اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ تو وہ بھی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے اب نو انسانی کے لیے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو اب سمجھ لینا چاہیے اور اس کو جدید سائیکالوجی کی دو اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورٹس اینٹروورٹس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں وہ دنو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اینٹروورٹس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروس اور اینٹروورڈ دو مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کہ اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ایم بی ورلڈ یہ بہت شاذ ہوتا ہے بہت شاذ ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقع اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ اینٹروورڈس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا عقلت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے کیسے کریں یہ پتہ دیں اس دن اثرات المستقیم اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتقل بیٹھے تھے جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس آداب کی آواز آج میں چلوں اتنا ہی ہوتا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے ایک لفظ لہنے کا توقف نہیں کیا وہ کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہنسی مذاق میں ہیں گفتگو میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہوتی بھی عام طور پر جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہے اب اس کی مثال حضرت عمر ہے حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھ سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو ادی میں سے تھے حضور بنو ہاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی چھ سال سگے چچا ہیں دور شریف بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہایت محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے کہ ایک روز آئے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور تم اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا آؤ کرو مقابلہ تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ تو یہ اب یہ حفظہ ہے اس طرح حضرت عمر ہیں چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لوہان کر دیا تو صحیح ابن زید کو بہن کو بھی مارا لیکن پھر اچانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے گردن میں تلوار ہمائی کیے ہوئے جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے یہاں غلاموں کا رواج یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہمائی ہوتی تھی وہ آ رہا ہے ایمان لا رہا ہے تو یہ ہے شہدا صدیقین اور شہدا تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدا سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات کسوں میں آتے وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسا بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبی ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اتمام حجت اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں تو رسولوں کے لیے انتہائی یا یو نبی و اللہ اللہ کا شاہدم و مبشرم و نوی و اللہ و سراج منیرا اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وہ کیفا جینا من کل امتن بے شہید تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہے تو حضرت ابراہیم ان نحو کان صدیق النبیہ وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدیث میں چل کر ہوگی صدیقون صدیق شہدا اشہدا نب اس کے جو دوسرے رقو کے آخر میں یاد آئی ہے تو وہاں جا کر ان شاء اللہ اس سلسلے میں مزید کی گفتگو ہوگی وسپن فل کتاب موسا اور کتاب میں تذکرہ کیجیے موسا کا ان نحو کا نا مخلص یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ تاہا کے اندر وہ کان رسول النبی اور وہ رسول نبی تھے وہ نادنا ہوں منجان بتمنے اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا تور پہاڑ کے دہنی جانب سے بقرب نہ ہو اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے لہو میں رحمت نا ناخا ہارون نبی اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی کیونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسا علیہ السلام نے وہ اگلی صورت میں آ جائے گا بس کو فی کتاب اسماعیل اور ذرا تذکرہ کیجیے کتاب میں اسماعیل کا اندہ کا واپ یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا افال ماتوم اور ستجدنی ان شاء اللہ صابرہ اب بجان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے ذبح کرنے کا حکم ذبح کر دیجیے ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری صادق الواد وکال رسول یا وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے حضرت حمزہ کیونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبیہ وہ رسول نبی تھے وکان یا اور راہل کے و زکات وکان وقان آئند رب ہی مرضیہ اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالیٰ کو کے منظور نظر کہہ لیجیے برتیا وسکر فل کتاب ادریس اور تذکرہ کیجیے کتاب میں ادریس کا بھی یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور بھی گزرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تورات میں شیش علیہ السلام تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس اس طورات میں ان کا نام ہنوک ہے شیش کا نام سیس ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ پرانے مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادریس کا ہنوک نام ہے وہاں لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام ہے یہ دونوں نبی ہیں صرف مشکل فی کتاب ادریس اور دسلا کی کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا کانا صدیق النبی یا یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت صدیقیت والا مزاج ہے و رفا نہ ہو مکان علی اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا بلند مقام دینا اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے وہاں جو ہے وہ رافیو کا الہی جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے اللہ دیکھیے وہی لفظ آ گیا آپ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے من انبیاء میں سے اب کیونکہ منعم علیہم کے چار طبقات سے ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا النبیین من منظوریت آدم اور راز آدم میں سے وہ ممن حمل نام اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا ضروریت ابراہیم و ضروریت ابراہیم میں سے ہیں ان کی اولاد سے وہ اسرائیل اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں وہ ممن ہدینا وج تبینا اور جنہوں کے ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا پسند کر لیا اضاط الطلاع علیہم آیات الرحمان ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خرو سجدم و بکیا تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے سجدہ کر لیجیے فخلف اور خلف پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ کا خلف جب آتا ہے لام کے جزم کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں ناخلف فخلف اور باد خلف پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے ابا اس کا جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وہ تباء شاہوات اور خواہشات کی پیروی کی شاہوات خواہشات جذبات فسو فیل قو نغیا تو عنقریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دو چار ہو جائیں گے اللہ منتاب و امن عوام رسوال ہے سوائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فولا کھولو الجنہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولا لائس نمون اور ان پر قتل کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا جنات عدن نہیں واد الرحمان و عباد ہو بلغیر یعنی ان کو کیا ملے گا وہ باغات ریزیڈینشل گارڈن بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے رو روح ہمارے سامنے ہے ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیر یوں میں نہ مل گئے ان نہ کانا ماتیا یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا لا یسما لغون اللہ سلامہ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغ بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام تل ان سلام ان سلامہ وہ لہم رشتیا بکرتا بکرتم واشیا اور ان کے لیے ان کا رسک ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی تل کل جنت التی نور سمن عباد نام انکان تقیہ یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے خدا کرس ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ومان تنزل اللہ بمر ربک اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے بینا لہو و ماں خلفنا و ماں بین ذالق و ماں کان رب کا نصیہ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے ماں ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور در حقیقت ایک مضمون کا یہ سمجھیے سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاق گزرتا تھا آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے موجود پرمور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مزید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے وبال نتر و اللہ بے ربک اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہو ماں بینا دینا یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں لہو ماں بینا دینا وما سلفانہ جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے بین ہوما وما بین ذالک آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر ہم میں میرا وجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں میں گویا کہ بالکل اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہوں فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یا فنون ماج مرون جو حکم ملتا ہے لا یاسون اللہ ما آمرا ہوں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس کو اس سے سرکابی نہیں کرتے سرے من اس میں فرق نہیں ڈالتے ومان تو نظر و اللہ میں ربک رب ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے جب اسی کی مسلحت اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے نہما بینا دینا وما خلفنا وما بین ظالم وما کان رب کا نسیہ اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے معاذ اللہ تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کلال نصب تبھی کا رب اللہ ترتیلا وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی قرآن فرق نہ ہونے تقرلہ علاب صن و رز اللہ تنزیلا یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں رب السماوات والارض وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینا ہوا اور جو ان دونوں کے ماں بہن فابد ہو بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجیے بس صبر آلے عبادت اور اسی کے اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے صبر کیجیے ہل تالب و لہو سمی تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائدات میں موجود نہیں وہ یقول انسان و الصوف اخر جو حیا اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جدا کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو بات بادل موت کے ممکن تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفا ہیں ہا الا شفا اللہ تو بات بادل موت کے وہ ممکن نہیں تھے لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے وہ یقول انسان و اظہاں عامد تو لسوا اخرا جو حیا کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اب اللہ یسکر انسان تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے انا خلق نہ ہو من قبل ولم یا کچھ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک لطفہ ایک ہے اس سے ہمارا آغاز ہوا یہ تو سبھی جانتے ہیں نا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا فوا رب کا تو قسم ہے تیرے رب کی نہ شیاسی ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سم دن ہاؤ جہنم جسیا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بد گرے ہوئے ہوں ثم لننزعن من كل اشد الرحمن پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہے وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے اقبا ابن ابی معیت کو ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کی گس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا عالم اولا پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر والا کم اللہ رب کا حکم مقدیا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی طے شدہ حتمن مقبیہ اس کا جو مفہوم سمجھا گیا میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدیب میں بھی اور پھر سورہ تحریر میں بھی جس کو ہم پل دیتے ہیں اثرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل سرات بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر تم تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہے وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدیب میں اور سورہ تحریر میں تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی کہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے وَإِن ان إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا رب کا حتم الَّذِينَ اتَّقَوْا پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقوا کی روش اختیار کی تھی دنیا میں وہ نظر الظالمین فیحا جسیا اور چھوڑ دیں گے ظالم اسی میں پڑے ہوئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقوا نکل جائیں گے وہ ذات اللہ علیہ آیات اللہ اور جب جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے قالن نظین غفرزین امن تو کہتے ہیں یہ کافی لوگ اہل ایمان سے ای الفری خیر مقام و آسن الدیہ دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہ میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دل جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہے دیکھو ذرا ابو جہی کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ولید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھائے ہیں جو دو افراد کے مابین مکالمہ ہوا تھا کہ نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ اکثر و من کا مال ہوں وہ آز و نفرا اسی طرح انہوں نے کہا کہ ائل فریقین نے خیر المقامل وہ و ندیا یہ دو گروہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں کلاش ہیں غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو عمار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجی سج دھج کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساز و سامان ہے کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں عی الفریقین خیر المقام مقام و واسل دیا وہ کم اہلکنا قبل من قرن اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے ہم احسن و اثاثم وریا وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے اپنے اساس البیت اساس جس کو ہم اثاثہ کہتے ہیں ساز و سامان میں اور نام و نمود میں شان و شوقت میں ریا ان کی شان و شوقت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی اور وہ ہلاک ہوئے قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا اور قوم شعیب کوئی من کا نفی ضلالت فلیمد الحر الرحمان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ضلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے حتہ یو ادون یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان سے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے العذاب عذاب اب صاف یا تو دنیا میں عذاب آ جائے عذاب ہلاکت عذاب اختیس یا قیامت فس یا نمونہ تب وہ جان لیں گے من ہوا شرم مکانم واضح و جندہ کہ کون ہے جو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے کہ جو اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے اس وقت پتہ چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ خراب ہے نظر آ رہا ہے ڈرامہ ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن وہ یزید اللہ الدین حسد ہدن حدن اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرے اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی والباقیات الصالحات خیر عند رب کا ثواب خیر المردا اور یقیناً باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہیں کی شے یہیں رہ جائے گی باقیات الصالحات صالحات بقا اگر ہے دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شے ہے تو باقیات الصالحات صالحات ہے وہ تو نیک کام ہے خیر الند رب کا ثواب وہ یقیناً تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی وہ خیر المردہ اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے اعمال جو ہے وہ منتظر ملیں گے ان کی جزا بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے کفر اللہ وقال آیا عالم و والدہ تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمن ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھ لیجیے سورہ میں آ چکی ہے اس نے کہا تھا بلائی روزی تو الا ربی خیر راجدن تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہوئی گئی امول تو مجھے گمان نہیں میں نہیں سمجھتا کہ روزی تو الا ربی خیر تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلاع یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک آخرتی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو امت تخت عند رحمان عہدہ یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کل ہر نہیں سد تو تو ما یقول جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے وہ نمد الحم العذاب مدا اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے عذاب کو اس کے لیے کھینچنے چلے جائیں گے وہ نرس ہوں ما اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وہ یقینا فرضا اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ قدم نہ حشم نہ قوم نہ ہم نشین نہ ہاشیا نشین کوئی نہیں ہوگا بتخم ان دونوں انہوں علیہ اللہ کے سوا کو اختیار کر لیے اپنے معبود لے یقون الحم عزا تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ان کے لیے سہارا بنے کچھ پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کچھ چھڑا سکے عذاب سے کل ہرگز نہیں سید فرون اب عبادت وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اور یا اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہوں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں کوئی بھی ہو ان کا تو معاملہ تو کفر کر دے گا تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سید فرون میں عبادتیں وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا بھائی یقون علیہ زدہ اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے علم ارسل انسنا شیاتی علرین اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاتین کو بھیجتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ یہ شیاتین جن جو ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر آبادہ کرتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے فلا تاجل علیہم اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آ گیا اجلت نہیں فلا تاجل علیہم ایک تو فرمایا قرآن مجید کے ضمن میں اجلت نہ کیجیے اس کی جو بھی تنظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اس کا اسی کو آپ سمجھیے کہ خیر اسی میں ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فلا تاجل علیہ ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کو فار مکہ کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے انہوں نے حد کر دی ہے جس طریقے سے کہ حضور کو ذکر کیے ہوئے تھے وہ وہ ہم دیکھتے چلے آ رہے سورہ نام سے لیکن اے نبی جلدی نہ کیجیے فلا تاجل علیہم ان کی مخالفت ادا یہاں پر آ رہا ہے فلا تاجل علیہم ان نما نعود لہم ادا ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے ہر چیز کا ان کو جواب نہیں کرنی ہوگی ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے اس کی جو توقیت ہے اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا یوم ناشر المتقین اگر رحمان وقف یاد کرو جس دن کی ہم جمع کریں گے اہل تقوا کو وہ رحمان کی طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے وقت آیا ہے وہ نسوکر المجرمین نہ جہنم وردا اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکیلیں گے دھکے دیں گے ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف ناجمل پور شفاق اللہ منطخر رحمان احدا کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خطائیں ہو گئی ہیں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جیسے کوئی پھسل جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس اہم حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو بجائے مشرق کے ان کا رخی مغرب کی طرف ہو بجائے کعبے کے ان کا رخی جو ہے کسی اور شہ کی طرف ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں وکال التخر رحمان و والد اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے لقد تم تیل ادا دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اور کتنی بھاری گستاخی ہے ذرا نوٹ کیجیے الفاظ تکا تو سماوا تو یہ تو ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وہ تنشق اور قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے وہ تخیر الجبال اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے انداؤ رحمانے والا جگہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دی مشرقین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے کو خدا کا بیٹا بنا دیا والدا رحمان ولدا رحمان کے تو یہ نے شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں معلوم ہے ہم مٹ جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنی ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہستی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا یا کہ میرا اپنی اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں جو فائل کورس وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے تو اس میں پیرامڈس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ لکھے ہوئے تھے اب بھی مجھے یاد ہیں still and resolute calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائدہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈ بنا دی کا لیے بنا دی تاکہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دوام چاہتا ہے یہ اسے پتا کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے تو میں کوئی عمارت بنا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنے اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینیوٹی ہے کہ جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شاعن شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لیوا باقی رہے ولدا ان كل من والارض الا واطب الرحمن رحمان نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے کسے باشد جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے ابد ہو رسول اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حرش میں الحمد بیدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالت خدا بندی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بدلہ بن کر آئے گا وہ عیسا ہو یا مریم آن تک ان کا سے و امیا اللہ یہ سوال کیا جائے گا کہ تو فرمایا کہ ان کل منفی سماوات یقیناً کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ آت الرحمان ابدا مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا حاضر ہوگا بندے کی حیثیت سے لقد آفساں اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کو ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا آگاہ ہوں آگاہ اور ہم نے پوری پوری گنتی رکھی ہوئی ہے وہ کل آتی ہے یوم القیامت فردا اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے انڈیویجل کیپیسٹی میں محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفا کرنے کے لیے کوئی گڑگڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان وکل آتی ہے یوم القیامت فردا میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسمہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے ان الذين امنوا وعملوا و سيجعل لهم سید الرحم الرحمٰن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی ابھی ذرا وقت ہے کٹھن ہے سید الرحم الرحمان الغدہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فینما یسر نہ ہو بلسان کی آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو یسر نہ ہو اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بے لسان کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنا اس کے اندر ثقالت نہیں ہے بوجھل پن کا نہیں ہے بہت بھاری برکم الفاظ کہیں کہیں شاز شاز آئے ہیں ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے فنما یا سناستانے کا لطب شیرا بے ہی تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وہ زرا بے ہیل قومن لدہ اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائے یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے اعلی دعوت اعلی انقلاب وہ قرآن مجید ہے انتظار کیجیے قرآن کے ذریعے تفسیر کیجیے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجیے قرآن کے ذریعے فضکر بال قرآرآن میں خواب ہوا عید تذکیر ہو واز ہو قرآن کے ذریعے یا تم تم رب اس سے بڑا واضح کوئی نہیں تسکیہ نفس و قرآن کے ذریعے سے شیواؤں نے معافی سدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ونزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین تو قرآن مجید ہی در حقیقت دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے مرکز و محور انما یسرنا بلسان کا لتمشر به المتقین وتنذر به قوم اللدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا هل تحس منهم من احد ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آج کا کوئی نام و نشان باقی ہے اور تصبہ و لہوم سکھا یا کہیں ان کی کوئی بھنت تمہارے کان میں آتی ہے معلومات نسیم منسی ختم ہو گئے تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں ان کا حال بھی یہی ہو جائے گا بارک اللہ علی و فی القرآن العظیم و نفالی ویا کم بلایات و ذکر حکیم